فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون اس لیے اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیرا کرنے والی بلا پھر گئی درا حالے کے وہ ابھی سوئے تھے